عافیت کی جامع دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عفو اور آفیت کی دعا کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور اسے سب سے افضل دعا قرار دیتے تھے آفیت کی جامع دعا درج ذیل ہے خود بھی یاد کریں اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور اس کا ہمیشہ اہتمام رکھیں اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں اپنے دین و دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں یا اللہ میرے عائب چھپا دیجئے اور مجھے میرے خوف سے امن عنایت فرمائیے یا اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرمائیے اور میں آپ کی عظمت کے ذریعے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں